ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال في موضع آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معزز سامعین کرام ملی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں آج شابان کی چودہ تاریخ ہے شابان کے مہینہ عربی کا آٹھواں مہینہ ہے اس مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا اور آپ کی جو عادت تھی کہ اس مہینے کے اندر آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب شابان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اور شابان کے مہینے کے اندر روزہ رکھنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے ہمارے نبی کا معمول ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ پر رحمت کرتے ہوئے شابان کی پندرہ تاریخ کے بعد روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے کہ شابان کی پندرہ تاریخ کے بعد انسان لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا ہاں جس انسان پر رمضان کے روزے کی قضا باقی ہے یا اس طریقے سے ہر مہینے میں وہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے وہ شابان کی پندرہ تاریخ کے بعد بھی روزہ رکھ سکتا ہے لیکن شابان کی پندرہ تاریخ کے بعد لگاتار روزہ رکھنا بغیر ناگا کر کے عام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کیوں حدیث آتی اس کے تعلق سے فرماتے ادھر ادھر تصفہ شابان و تسوم جب شابان کا آدھا حصہ گزر جائے آدھا شابان گزر جائے تو روزہ نہ رکھو یعنی لگاتار روزے نہ رکھو کیوں نہ رکھیں اس لیے کہ اگر انسان شابان کے مہینے میں لگاتار روزہ رکھتا ہے ایک مہینہ کا روزہ ہو گیا اس کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے شابان کے روزے فرض نہیں ہیں مصنون ہیں مستحب ہیں رمضان کے روزے رکھنا فرض ہیں ضروری ہیں اسلام کا رکن ہے چوتھا رکن ہے رمضان کے روزے رکھنا لہذا انسان اگر لگاتار دو مہینے روزہ رکھے گا تو اسے سستی آ سکتی ہے کمزوری آ جائے گی اور اس طریقے سے رمضان کا روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہربان تھے رحم دل تھے اور امت پر شفقت کا معاملہ کرتے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر رحمت کرتے ہوئے شابان کی پندرہ تاریخ کے بعد روزہ رکھنے سے منع کر دیا کہ لگاتار روزہ نہ رکھا جائے اللہ یہ کہ اگر انسان ہر پیر اور جمعرات کا ہر مہینے روزہ رکھتا ہے تو رکھ سکتا ہے ایسے ہی وہ انسان یا وہ عورت جس کے اوپر رمضان کے روزے کی قضا باقی ہے کسی وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھا تھا مرد نے سفر کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے یا عورتوں کا معاملہ آتا ہے ولادت کا مسئلہ ہوتا ہے نفاس رہتا ہے یا اس طریقے سے حیض ہر مہینے ان کو آتا ہے تو وہ کسی وجہ سے اگر روزہ نہ رکھ پائی ہوں یہ شابان کا مہینہ آخری مہینہ ہے اس آخری مہینے تک شریعت نے ان کو مہلت دی ہے یہاں تک وہ رکھ سکتی ہیں اب اگر اس میں بھی وہ نہیں رکھیں گی تو گنہ گار ہوں گی اور اس طریقے سے یہ شریعت کے خلاف ہوگا لہذا یہ جو شابان کا مہینہ اسے معلوم ہوا کہ یہ روزوں کا مہینہ ہے خاص طور سے شابان کی پندرہ تاریخ سے پہلے انسان کو کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ آپ کا معمول ہے کیوں آپ روزہ رکھتے تھے اس کی آپ نے ایک حکمت بیان کی ہے حکمت یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں جیسا کہتے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ آپ اس مہینے میں کیوں اتنا روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے لوگ اس کو بھول جاتے ہیں اور اس مہینے میں اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہوتے ہیں لہذا میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے دربار میں پیش ہو تو میں روزے سے رہوں اس لیے آپ روزہ رکھتے تھے اس لیے اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا یہ ہمارے لیے مصنون اور مستحب عمل ہے یہ آپ کا عمل تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا یہ جو مہینہ ہے اس مہینے کے اندر کچھ بڑے بڑے واقعات بھی پیش آئے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان واقعات کو بھی اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں تاکہ ہمارے سامنے شابان کی مکمل جو اس کی حیثیت ہے ہمارے سامنے کھل کر کے واضح ہو جائے شابان کسی مہینے میں قبلہ ہمارا بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف تحویل ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سجد کر کے مدینہ پہنچے تو آپ تقریباً سترہ مہینوں تک آپ نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جبکہ آپ کی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے اور آپ اپنی نگاہوں کو بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے تھے کیوں اس لیے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے اس لیے اس طرف اٹھاتے تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے اور ہمارا قبلہ خانے کعبہ ہو جائے بیت المقدس کے بجائے سترہ مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی اور جب شابان کا مہینہ آیا سن دو ہجری کے اندر تو اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ ہمارا قبلہ بنا دیا اور یہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر اس بات کو بیان کیا ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن ابی المعلّہ ابو سعید بن الم اللہ وہ فرما یہ پہلے صحابی ہیں اور ان کے ساتھی جنہوں نے تحویل قبلہ کے بعد سب سے پہلے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی سنون کی حدیث وہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی تشریف لے گئے تو جب مسجد میں داخل ہوئے تو کیا دیکھے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما اور ہم نے محسوس کر لیا کہ کوئی بڑا معاملہ ہے اس لیے آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے لوگوں کو آد و نصیحت کر رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے سورہ بقرہ کی آیتوں کی تلاوت کی جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کا ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے آیتوں کی تلاوت کی تو ہم میں اور میرے ساتھی سب سے پہلے کھڑے ہو کر کے مسجد کے اندر خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے ہمیں نماز پڑھی تو ابو سعید الم یہ صحابی ہیں اور ان کے ساتھی ان دونوں نے سب سے پہلے تحویل قبلہ کے بعد خانے کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھا تو شابان کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا ایسے ہی سن دو ہجری شابان کے اندر رمضان کی فرضیت ہوئی جو رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں وہ شابان کے مہینے کے اندر ہجرت کے دوسرے سال اسی طریقے سے میرے بھائیوں اسی مہینے کے اندر ایک بہت بڑی جنگ پیش آئی تھی جو سن پانچ ہجری کے اندر یا سن چھ ہجری کے اندر جس جنگ کو بری المستلق بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ مریشی بھی کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ ایک سردار ہے جس کا نام تھا حارث بن نبی درار وہ لشکر اکٹھا کر کے مدینے پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو آپ جب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی خبر پہنچی تو آپ نے صحابہ کے اندر اعلان کر دیا کہ قبل اس کے لوگ ہمارے اوپر حملہ کریں ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے اور آپ نے لشکر تیار کیا کوچ کرنے کا حکم دیا یہ سارے کے سارے لوگ اپنے چشموں پر تھے پانی کے چشموں اور کنویں پر اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حملہ کر دیا اور اس طریقے سے لوگ شکست کھا کر کے بھاگ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر فتح ملی اور کوئی بھی صحابی اس کے اندر کسی کو شہادت نہیں ملی یعنی کسی کی موت نہیں ہوئی اور اس طریقے سے یہ جنگ کو یہ جنگ فتح جنگ کے اندر فتح آپ کو ملی تو بہت ساری عورتوں کو قیدی بنایا گیا انہیں میں سے اس جو سردار تھا اس کی بیٹی تھی جس کا نام تھا حبیبہ تو انہیں بھی جو ہے نا جوئیریا نام تھا معذرت کے ساتھ جوہریا ان کا نام تھا جوہیریا بنت الحارث تو باقاعدہ ان کو جب لوڈی بنایا گیا تو ایک صحابی کے حصے میں آئیں تو اس طریقے سے انہوں نے مکاتبہ کیا کہ ہمیں آزاد کر دیں ہم آپ کو کچھ پیسہ دے دیتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور پھر بعد میں آپ ان سے نکاح کر لیا شادی کر لی تو جتنی بھی قیدی عورتیں تھیں تمام صاحبہ نے سب کو آزاد کر دیا تو یہ جو جوہریا تھی یہ پوری قوم کے لیے باعث خیر و برکت بنی اس لیے بعد وہ بیان کیا کرتی تھی کہ میری وجہ سے بہت ساری عورتوں کو لوڈیوں کو آزاد کیا گیا جب اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آزاد کیا تو اس طریقے سے اور بھی لوگوں نے ہمیں دیکھ کر کے لوگوں نے اپنی اپنی لوڈیوں کو آزاد کر دیا یہ جنگ اور یہ واقعہ اس ناحیے سے یاد رکھا جائے گا کہ اس جنگ کے اندر منافقوں نے اور جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن عبی بن سلول نے اسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کا الزام لگایا تھا زنا کا الزام لگایا تھا ایک صحابی تھے جن کا نام تھا صفان سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خبیص نے اور اس منافق نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کا الزام لگایا اسی جنگ کے اندر جو شابان سن پانچ ہجری کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا جنگ پیش آئی تھی اور پورے ایک مہینے تک میرے بھائیوں یہ ذکر ہوتا رہا مدینے کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل فرمائی اور قیامت تک ان آیتوں کی تلاوت کی جائے گی جن میں اللہ رب نے بیان فرمایا کہ جن لوگوں نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا وہ جھوٹے تھے اور ان پر الزام تلاشی تھی وہ پاک دامن ہیں اور اس طریقے سے اللہ رب العالمی نے عرض سے ان کی پاک دامنی کو ذکر کیا اسی لیے امام مالی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ آج اگر کوئی آدمی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگاتا ہے جنا کا تو وہ کافر ہے کیونکہ وہ قرآن کریم کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کریم کا انکار کرتا ہے کیونکہ قرآن کریم نے اللہ رب العالمین ان کی برات نازل فرمائی اور ان کو پاک دامن قرار دیا ہے اور یہ اگر عائشہ پر کوئی الزام لگاتا ہے تو اللہ کے سل کو ایزا پہنچاتا ہے اور اللہ کے سل کو ایزا اور تکلیف پہنچانا یہ کفر ہے اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر الزام لگانا یہ گویا کہ اللہ کے سل پر بھی الزام لگانا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین سور نور ہی کے اندر فرماتا ہے کہ جو پاکیزہ عورتیں ہیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور جو خبیص عورتیں ہیں خبیص مردوں کے لیے ہیں اگر حضرت عائشہ خبیص تھی نہ عزب اللہ ذانیہ تھی تو اللہ کے سر پر بھی الزام لگتا ہے اس لیے حضرت عائشہ پر زنا کا الزام لگانا یہ میرے بھائیوں بڑا کفر ہے جس کا یہ عقیدہ ہے اور جس کو جو اس کے بارے میں اپنا منہج رکھتا ہے وہ دار اسلام سے نکل جاتا ہے کیونکہ وہ قرآن کا انکار کرتا ہے ہمارے نبی پر ایزا پہنچاتا ہے ہمارے نبی پر بھی الزام لگاتا ہے کیونکہ براہ راست اللہ کے رسول پر الزام نہیں لگا سکتا تھا اس لیے انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا پر الزام لگایا اس لیے بڑے بڑے علماء نے بات بیان کی ہے اور اجوا نقل کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگاتا ہے جنا کا تو وہ کافر ہے دین اسلام سے نکل جاتا ہے اس بات کو بیان کرنے والے کون ہیں امام مالک ہیں امام بن حزم ہیں امام وقع عربی ہیں امام ویالہ ہیں امام ابن ابی موسا ہیں امام بن قدامہ امام ابن تیمیہ امام ابن القیم امام بن کثیر امام بد الدین زرکشی اور امام صدیق حسن خان اور اس طریقے سے سینکڑوں اور ہزاروں علماء ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے کہ اگر کوئی حتیہ عائشہ کے بارے میں آج بھی عقیدہ رکھتا ہے تو دار اسلام سے نکل جاتا ہے اور جنہوں نے الزام لگایا تھا وہ منافقین تھے لہذا اگر آج کوئی حضرت عائشہ کے اوپر یہ الزام لگاتا ہے یا عقیدہ رکھتا تو گویا کہ وہ بھی منافق ہے کیونکہ ان کے آبا اجداد نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا تھا لہذا آج وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر الزام لگانے والے وہ خود منافق ہیں اور اس طریقے سے گویا کہ اسلام کے دارے سے سارے کے سارے لوگ نکل جاتے ہیں یہ ام کرام نے اپنی بھی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے یہ واقعہ میرے بھائیوں اسی شابان کے مہینے کے اندر پیش آیا تھا سن پانچ ہجری یا چھ ہجری کے اندر کی منافقوں جو سردار تھا عبداللہ بن عبی بن سلول اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا تھا اس طریقے سے اسی شابان کے مہینے میں خوارج نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج بھی کیا تھا یہی شابان کا مہینہ تھا اور بھی بہت سارے واقعات اس مہینے کے اندر پیش آئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت بھی شابان کے مہینے میں ہوئی اور شابان دو ہجری کے اندر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بھی ولادت ہوئی یہ زبیر جو ہماری رسول ہیں اور اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت سنائی تھی ان کے ساتھ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جب مکہ چھوڑ کر کے لوگ مدینہ آئے اور پورے ایک سال تک کسی صحابی کی یہاں ولادت نہیں ہوئی تو مکہ والے الزام لگانے لگے کہ لوگ مکہ چھوڑ کر کے وہاں چلے گئے اور اس طریقے سے لانتیں ہو رہی ہیں اور ان کی عورتیں باز ہو گئی ہیں لہذا کوئی مسلمان بچہ پیدا نہیں ہوگا تو سب سے پہلا جو بچہ پیدا ہوا سالان کے مہینے میں سندو ہجری کے اندر وہ عبداللہ بن زبیر تھے اس لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کی پیدائش پر ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی کیونکہ جو ہمارے اوپر یہودیوں نے اور اس طریقے سے مکہ کے مشرقین نے الزام لگایا تھا اس کی تردید ہوئی اس لیے ابا نبی کو بھی خوشی ہوئی اور اس طریقے سے پورے صحابہ کو عبداللہ بن زبیر کی ولادت پر بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی تو وہ بھی اسی مہینے کے اندر شابان کے دوسرے سال ہجرت کے دوسرے سال شابان کے مہینے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ولادت ہوئی تھی یہ کچھ واقعات تھے جو اس مہینے کے اللہ کے سر کے زمانے میں پیش آ گئے تھے اصل میرے بھائی بتانا یہ ہے کہ جو مہینہ ہے یہ مہینہ روزوں کا مہینہ ہے کثرت سے انسان کو اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا چاہیے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس مہینے کی جو اصل حقیقت ہے روزہ رکھنا اس کو بھلا کر کے اس مہینے کے اندر ایسی حرکتیں کرتے ہیں یا کچھ ایسے اعمال کرتے ہیں جن کا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے انہیں میں سے ایک دن یہ ہے کہ شابان کی پندرہ تاریخ کو لوگ شب برات مناتے ہیں رات بھر جاگتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے مسجدوں کو سجایا جاتا ہے گھروں کو سجاتے ہیں قبرستان کو سجاتے ہیں اور پوری عورتیں پورے خاندان والے مل کر کے جا کر کے قبرستان کی اجتماعی زیارت کرتے ہیں اور جا کر کے قبرستان پر پھول بھی چڑھاتے ہیں مالائیں بھی چڑھاتے ہیں پوری رات قبر میں جا کر کے گزاری جاتی ہے اور اس طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں حلوہ کھانے کی رسم بھی اسی شابان کی پندرہ تاریخ کو ادا کی جاتی ہے اور وہ عورتیں جن کے شوہروں کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے وہ عورتیں اپنے شوہروں کے لیے کھانا بنا کر کے اپنے شوہروں کی روحوں کا انتظار کرتی ہیں کہ ہمارے شوہروں کی روحیں آئیں گی اور کھانا کھا کر کے جائیں گی حالانکہ عقیدہ رکھنا کہ کسی کے مرنے کے بعد روح کا واپس آ جانا میرے بھائی اسلام کا عقیدہ نہیں ہے جو انسان مر جاتا ہے مرنے کے بعد کسی کی روح دنیا کے اندر واپس نہیں آتی ہے اگر وہ نیک ہے اور متقی پرہیزگار ہے تو جنت کے بالا خانوں میں اس کی روحیں رہتی ہیں یا علین کے اندر رہتی ہیں اگر منافق ہے فاضق و فاجر ہے تو اس کی روحیں جو ہے اس کے اندر رہتی ہیں جیسا کہ اللہ حربل نے سورہ متفقین کے اندر بیان کیا ہے اور کچھ مقامات ہیں جہاں پر لوگوں کی روحیں رہتی ہیں لیکن مرنے کے بعد کسی کی روح دنیا کے اندر واپس نہیں آتی ہے یہ تو غیر مسلموں کا اور اس طریقے سے کفار و مشرقین کا عقیدہ ہے ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ اگر انسان مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد اگر اس نے دنیا دنیا کے اندر پن کیا تھا نئے کام کیا تھا تو اس کا دوبارہ جنم ہوتا ہے اس کی روح دنیا کے اندر واپس آتی ہے اور اگر اس نے غلط کام کیا تھا پاپ کیا تھا دنیا کے اندر تو اس کا جو نیا جنم ہوتا ہے وہ جو ہے جانور کی شکل میں بچھو اور سانپ کی شکل میں یا اس کی روحیں دنیا کے اندر بھٹکتی رہتی ہیں یہ ان کا عقیدہ ہے اسلام کی عقیدہ نہیں ہے اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد اس کی روح دوبارہ دنیا کے اندر نہیں واپس آتی ہے اور اس طریقے سے اور وہ اس کی روح یا تو جنت کے اندر یا علی کے اندر یا جو مقامات بھی بتائے گئے ہیں ان مقامات کے ان کی روحیں رہتی ہیں لیکن دنیا کے اندر کسی کی روح واپس نہیں آتی ہے اس طریقے سے میرے بھائیوں یہ جو حلوہ کھایا جاتا ہے یہ حلوہ کھانے کی رسم بھی اس مہینے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی کے دندار مبارک شہید ہوئے تھے اس لیے آپ نے حلوہ کھایا تھا لہذا ان کی تباہ اور ان کی پیروی اور اطاعت میں ہم بھی حلوہ کھاتے ہیں میرے بھائیوں سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی کے دندار مبارک کس مہینے کے اندر شہید ہوئے تھے پورے پورے مورخین کا اجماع ہے اور پورے اہل سیرت کا اجماع ہے کہ جس مہینے جس غزے کے اندر ہمارے نبی کے دندار مبارک لوگوں نے توڑے تھے وہ غزے عہد کے اندر ہوا تھا واقعہ یہ اور غزے عہد یہ رمضان کے بعد سوال کے مہینے میں ہوا تھا اور لہذا اگر آپ نے حلوہ کھایا بھی ہوگا اگر فرض بھی کر لے تو شوال کے مہینے میں جو رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس مہینے کے اندر آپ نے کھایا ہوگا شابان کے مہینے میں آپ نے کیوں کھایا ہوگا جبکہ شابان کے مہینے کے اندر آپ کے نندانے مبارک نہیں توڑے گئے تھے نہیں شہید ہوئے تھے آپ کے نندانے مبارک شوال کے مہینے میں توڑے گئے تھے لہٰذا اگر آپ نے کھایا ہوگا تو شوال کے مہینے میں کھایا ہوگا لہٰذا خوری کا کا تعلق اس مہینے سے کیا ہے میرے بھائیوں اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کیا حلوہ کوئی دوا تھی کیا آپ نے ایک دن کھایا اور آپ کا وہ درد ختم ہو گیا اور آپ نے علاج کے طور پر کھایا ایسا کچھ نہیں میرے بھائیوں لہذا یہ حلوہ کھانا یہ شریعت کے اندر یہ بدات ہے اور اس طریقے سے سنت کے نام دے کر کے کھانا یہ بالکل صحیح نہیں میرے بھائیوں انسان حلوہ گوشت جب کھانا چاہے جب کھا سکتا ہے اسلام کے اندر اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن اس کو کسی سنت سے خاص کر دینا کسی مہینے اور کسی رات سے خاص کر دینا یہ یہ چیز شریعت کے اندر حرام بن جاتی ہے لہذا اس کو سنت سمجھ کر کے یا سوال سمجھ کر کے کھانا یہ بالکل شریعت کے اندر جائز نہیں ہے اور جہاں تک شب برات کا تعلق ہے میرے بھائیوں تو حقیقت یہ ہے کہ شب برات میرے بھائیوں اس کا تعلق مسلمانوں سے ہے ہی نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ شب برات یہ رافضیوں اور اس طریقے سے جو شیعہ ہیں ان لوگوں کی یہ بدعت ہے اور ان کی یہاں چیز پائی جاتی ہے اور وہ اور یہ ہے کہ شابان کی چودہ تاریخ ان کا جو بارہواں امام غائب ہے جو کسی غار کے اندر عراق کے اندر چھپا ہوا ہے اور ان کے عقیدے کے مطابق ان کا جو اصلی قرآن ہے اس قرآن کو لے کر کے چھپا ہوا ہے وہ اس کی پیدائش کا دن ہے شابان کی چودہ تاریخ اس لیے شابان کی چودہ تاریخ کو لوگ جشن مناتے ہیں خوشی مناتے ہیں اور جب شابان کی پندرہ تاریخ آتی ہے رات آتی ہے اس رات کو لوگ یہ کہہ کر کے جشن مناتے ہیں کہ یہ رات شب برات ہے کیوں شب برات کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کا جو بارہواں امام ہے وہ اصل قرآن کو لے کر کے چھپ گیا ہے لہذا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن آج دنیا کے اندر موجود ہے سنی مسلمانوں کے پاس ہم اس قرآن کو نہیں مانتے اسے بیداری کا اعلان کرتے ہیں لہذا ہمارے امام صاحب جو اصل قرآن آپ کے پاس موجود ہے اس قرآن کو لے کر کے آپ دنیا کے اندر آ جائیے یہ ہے حقیقت اسے اس کو شب برات کہتے ہیں برات کے معنی ہوتے بیداری برات کے معنی ہوتے لا تعلقی برات کے یہ معنی ہوتے ہیں اور قرآن کریم کے اندر ایک صورت اس کا نام ہے صورت برات برأ اللہ و رسولی اللہ اس کے رسول کی طرف سے بیداری کا اعلان ہے یہ مشرقین کے لیے تو برات کے معنی ہوتے ہیں بیداری کے لہذا شب برات کہنے کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ رات وہ لوگ شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس قرآن سے لوگ برات کا اظہار کرتے ہیں لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں تو کہ ان کے عقیدے کے مطابق قرآن یہ جو ہمارے پاس موجود ہے یہ ان کا اصل قرآن نہیں ہے ان کا بارہواں امام جو عراق کے کسی غار کے اندر چھپا ہوا ہے اور ہمارے کچھ بھائیوں نے مجھے اپنی مسیا کر کے بتایا پاکستان کے کچھ بھائیوں نے جو عراق کے اندر تھے انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس گار کو بھی جا کر کے دیکھا ہے جس گار کے اندر ان کے عقیدے کے مطابق ان کا امام چھپا ہوا ہے اور باقاعدہ اندر سے فتوے آتے ہیں اس امام کی مہر لگتی ہے اور یہ کتنے سالوں کا معاملہ ہے تقریباً آٹھ نو سو سالوں سے ان کا امام اس بارہویں جو بارہویں امام ہے وہاں جا کر کے چھپا ہوا ہے ایک یہ گار کے اندر تو یہ ان کا عقیدہ ہے لہذا اس قرآن کو نہیں مانتے اس لیے اس سے بیداری کا اعلان کرتے ہیں وہ اس لیے ان کے ہاں قرآن محفوظ نہیں ہے ان کے ہاں چالیس پارے ہیں اور بہت زیادہ ان کے ہاں پارے اور صورتیں ہیں جو ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی ہیں اللہ رب العامی نے قرآن کریم کے بارے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا دین کو نازل کیا اس کے حفاظ کی ذمہ داری ہماری ہے اگر کوئی قرآن کریم کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن محرف ہے قرآن بدل چکا ہے قرآن کے اندر تبدیلی کر دی گئی کمی بیشی کر دی گئی ہمارا عقیدہ تو یہ ہے میرے بھائیوں اگر قرآن کریم کے ایک حرف کے بارے میں ایک لفظ کے بارے میں اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ قرآن بدل دیا گیا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اور جو پورے قرآن کریم کی تعریف کے بارے میں عقیدہ رکھے اس کا اسلام سے کیا تعلق ہو سکتا ہے تو یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے یہ ان کی ایجاد کردہ بھی رات ہے اس لیے وہ لوگ شب برات کہتے ہیں یہ جہنم سے بیداری والی رات نہیں ہے یہ جہنم سے بیداری والی رات انہوں نے کہہ کر کے ہمارے اندر اس لیے مشہور کر دیا تاکہ سنی مسلمان بھی اس بدات کے اندر شریک ہو سکے ورنہ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد میرے بھائیوں یا تو عرفہ کے دن کیا جاتا ہے یا تو رمضان کی راتوں میں کیا جاتا ہے باقی کوئی ایسی رات نہیں ہے جس دن اللہ ہر لوگوں کو جہنم سے کثرت سے آزاد کرتا ہو لہٰذا یہ شب برات کے تعلق سے جو بات کی جاتی ہے یہ سراسر غلط باتیں ہیں اور ساری کی بدعات اور خرافات ہیں اور ان کا اسلام سے میرے بھائیوں کوئی تعلق نہیں ہے افسوس کی بات یہ میرے بھائیوں کی دخان جو آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے انزلنا فی مبارکہ کہ ہم نے اسے بابرکت کترات کے اندر نازل فرمایا ہمارے یہاں کے لوگ کہتے ہیں بہت سارے لوگ کہ بابرکت کترات سے مراد یہ شب برات ہے میرے بھائیوں افسوس کا مقام یہ ہے ایک چھوٹے مسلمان بچے سے بھی اگر آپ پوچھو جا کر کے کہ بچے ذرا تو بتا اللہ رب العامی نے قرآن کریم کس مہینے میں نازل کیا ہے وہ بچہ بول دے گا کہ قرآن کریم کو اللہ رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن خود شاہد ہے قرآن خود گواہ ہے اس بات پر اللہ فرماتا ہے شاہ رمضان الدین قرآن سور بکرا آیت ہے یہ کہ رمضان کا مہینہ ہوا ہے جس مہینے میں اللہ رب العامی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کو لہ محفوظ رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا بچے سے پوچھو کے بتا دے گا لہٰذا جب یہ قرآن سے ثابت ہو گیا کہ قرآن کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا تو ظاہر سی بات ہے وہ بابر رات بھی رمضان کے مہینے کے اندر ہوگی اور اس کا بھی جواب اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سور قدر کی آیت ہے ان نہ ہوا القدر خیر الفشار ہم نے اسے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کتنی عزمت والی رات ہے شب قدر تو ہزار مہینے کے بعد سے بہتر ہے ہزار مہینے کے بعد سے بہتر ہے تو شب قدر میں جو رمضان کے آخری راتوں میں آخری دس راتوں کی طاق راتوں میں آتی ہے اس رات میں اللہ رب الامین نے قرآن کریم کو نادل فرمایا لہذا قرآن کریم یہ شالان کے مہینے میں نادل نہیں ہوا ہے لہذا بابرکت رات سے مراد شب قدر ہے کیونکہ اس سے بڑی بڑی برکت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک رات اگر اللہ کی عبادت کریں گے اور جاگیں گے اور اس طریقے دعا پڑھیں گے اور تراوی وغیرہ کا اہتمام کریں گے تو اللہ رب العامین آپ کو ایک ہزار مہینے کی عبادت سے زیادہ ادر و زیادہ سواب دے گا اس سے بڑی برکت اور کیا ہو سکتی ہے لہذا سورج خان کے اندر جو بتایا گیا کہ ہم نے اس قرآن کریم کو بابرکت رات بنا دن فرمایا بابرکت رات سے برات میرے بھائیو یہ شب قدر ہے نہ کہ شب برات ہے کیونکہ اگر کوئی آدمی یہ مانگتا ہے کہ شب برات براد ہے تو قرآن کا انکار کرتا ہے اور اس طریقے سے حدیثوں کا بھی انکار کرتا ہے وہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری رمضان کے مہینے میں ابراہیم علیہ السلام کے صحیح رمضان کی پہلی تاریخ کو تورات کو اللہ نے ساتویں تاریخ کو نازل فرمایا انجیل کو چودہ تاریخ کو نازل فرمایا فرمایا زبور کو نئی تاریخ کو نازل فرمایا اور قرآن کریم کو اللہ رب نے رمضان کی پچیس تاریخ کو نازل فرمایا یعنی پچیسویں رات کو لہذا اس حدیث سے بھی معلوم ہوا یہ احمد کی حدیث ہے کہ سارے جتنے بھی آسمانی کتابیں آسمان سے پاڑی گئی وہ ساری آسمانی کتابوں کا نزول اللہ رب العالمی رمضان کے مہینے میں کیا جائے لہذا یہ کہنا کہ ہاں بابا سے براد رمضان شابان کی پندرہ تاریخ ہے یہ سب جھوٹ ہے اور انکار ہے قرآن کریم کا حدیثوں کا انکار ہے اور اس لیے لہٰذا اس رات کے اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں میرے بھائی اس رات کی فضیلت کے تعلق سے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے اور اس حدیث کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ کیا وہ فضیلت ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے اکثر علماء اسی بات کے قائل ہیں کہ وہ فضیلت ثابت نہیں ہے کیونکہ اس کے جراوی ہے روایت کرنے والے ہیں وہ ضعیف راوی ہیں لہذا وہ صحیح نہیں ہے کچھ علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور حدیث کیا میرے بھائیوں وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے سر فرماتے ہیں کہ اللہ اربامین شابان کی پندرہویں تاریخ کو بندوں کے اوپر مطلع ہوتا ہے اور جو مشرق ہے اور جو مشائن ہے ان دونوں کو چھوڑ کر کے باقی لوگوں کی مفرت کر دی جاتی ہے یہ حدیث آتی ہے باقی لوگوں کی مفرت کر دی جاتی ہے اس حدیث کو ہم صحیح مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے مانتے کہ حدیث صحیح ہے لیکن میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیا اس حدیث کے اندر ہمارے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ جو رات کو جاگے گا جو رات کو جا کر کے قبرستان کی اجتماعی زیارت کرے گا جو رات کو نماز پڑھے گا اسی کی مغفرت ہوگی ہمارے نبی نے نہیں فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ اس رات اللہ ابامین بندوں کے اعمال پر مطلع ہوتا ہے اور مشرق اور جو کینا پرور ہے اس کو چھوڑ کر کے باقی لوگوں کو معاف کر دیتا ہے یہ نہیں فرمایا کہ جو نماز پڑھے گا جو رات کو جاگے گا جو جو زیارت کرے گا قبرستان کی یا جو حلوہ کھائے گا یا جو گھروں کو سجائے گا جو بجنوں کو سجائے گا ایسے لوگوں کی مغفرت کی جائے گی یہ ہمارے نے نہیں فرمایا ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ مشرق اور کینا پرور کے سوا تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کر جاتا ہے اس حدیث کے اندر درس ہمارے لیے میرے بھائی کہ ایک بندے مومن کو ہمیشہ ایک مسلمان کو ایک شخص کو ہمیشہ شرک سے بچنا چاہیے اور اپنے سینوں کو پاک رکھنا چاہیے اور مشاہین کے معنی ہوتے کینا پرور جو مسلمان کے تعلق سے اپنے دل کے اندر حسد رکھے بغض رکھے عداوت رکھے نفرت رکھے کینا رکھے ایسے آدمی کو مشاہین کہا جاتا ہے اور اپنے زمانے کے بہت بڑے امام تھے امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مشاہین کے بارے میں بیان کیا ہے کہ سب سے بڑا مشاہین وہ ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر بغض رکھتا ہے اپنے دلوں کے اندر نفرت رکھتا ہے اور صحابہ کرام کے بارے میں برا عقیدہ رکھتا ہے یہ اپنے زمانے کے بہت امام تھے امام ادائی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بیان کیا ہے اس طریقے سے انہوں نے دوسرا کو یہ بیان کیا ہے کہ مشاہد کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بدات ایسی ایجاد کرے اس بدعت کو لے کر کے امت سے الگ ہو جائے تو ایسی بدعت کی ایجاد کرنے والے کو مسائن کہا جاتا ہے اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے کی سنتوں کو چھوڑ دینے والے کو مسائن کہا جاتا ہے لہذا کسی بھی مسلمان بھائی کے خلاف دل کے اندر نفرت رکھنا نبی کی سنتوں کو چھوڑ دینا یا بدات پر عمل کرنا اس بات کی دلیل ہوگی کہ اللہ ابامین ایسے انسان کی مفرت نہیں کرے گا صحابہ کرام تو اولین مسلمین ہیں اللہ رب اللہ نے جہاں بھی قرآن کریم کے اندر یا الدین عام کہا ہے اسے صحابہ کرام سب سے پہلے مراد ہیں لہذا جس طریقے سے ہمارا دل ہمارے جو مسلمان بھائی موجود ہیں جو گزر چکے ہیں ان کے دلوں کے تعلق ہمارے دلوں کے اندر نرمی ہونی چاہیے اور ان کے دلوں کے تعلق ہمارے دلوں میں ان کے تعلق سے محبت ہونی چاہیے صحابہ کرام میرے بھائیوں اس سے زیادہ مستحق ہیں کیونکہ وہ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور دیدار کردار کے لیے منتخب کیا تھا جن کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا جن کے طریقے سے ایمان لانے کو اللہ رب العالمین نے آئے ہدایت قرار دیا لہٰذا سب سے زیادہ ان کے تعلق سے ہمارے دلوں کے اندر پاکی ہونی چاہیے ہمارے دلوں میں ان کے تعلق سے محبت ہونی چاہیے اور جب بھی ان کا نام آئے ہمیشہ ان کے لیے رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گیا اور اس طریقے سے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے لہٰذا جس کے دل کے اندر صحابہ سے نفرت ہوگی صحابہ سے اس کے دل کے اندر حسد ہوگا بغض اور عداوت ہوگی میرے بھائیوں ایسے شخص کی بخوت نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ مشاہد ہے اور وہ صحابہ سے نفرت کرنے والا ہے اور صحابہ سے نفرت کرنا صحابہ سے بغض رکھنا یہ نفاق ہے دین سے دوری ہے دین سے ارتداد ہے اور اس طریقے سے کفر ہے جیسا کہ اہل علم نے اور علماء نے اپنی بھی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے لہذا میرے بھائیوں اس حدیث سے ہر کی ثابت نہیں ہوتا کہ اس رات کو انسان کو جاگنا چاہیے یا اس رات انسان کو یہ بات کرنی چاہیے یہ رات ہمارے نبی کی زندگی میں تیئیس مرتبہ آئی کبھی بھی آپ نے اس رات کو نہیں جاگا آپ اگر جاگتے تھے تو شب قدر کو جاگتے تھے اور احتکاب میں آپ جاگتے تھے باقی شب بدر قدر یہ شب برات کا لفظ بھی نہیں آیا ہے قرآن کے اندر اور نہ ہی حدیثوں کے اندر یہ تو لوگوں نے اس کا نام شب برات رکھ دیا ہے حدیث کے اندر جو لفظ آیا ہے وہ شابان کی پندرہ تاریخ کا لفظ آیا ہوا ہے لہذا اس رات کا اہتمام کرنا یہ ہمارے نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے اور اس طریقے دین کے اندر بدعت ہے علماء نے باقاعدہ اسے بدعت شمار کیا ہے لہذا میرے بھائیوں کسی رات کی فضیلت ثابت ہو جانے سے اس رات عبادت کرنا ثابت نہیں ہوتا ہے اس رات عبادت کرنا ثابت نہیں ہوتا عبادت کرنے کے لیے الگ سے دلیل چاہیے یہ آج جمعہ کا دن ہے جمعہ سب سے افضل دن ہے میرے بھائیوں پورے ہفتے میں جمعہ کے دن انسان نماز پڑھتا ہے اور اس طریقے جمعہ کے دن انسان خطبہ سنتا ہے اور اس طریقے سے قرآن کریم کی کی تلاوت کرتا ہے ضرور شریف پڑھتا ہے انعمال کی فضیلت ہے اب ایک آدمی جمعہ کی فضیلت کو سمجھ کر کے اس دن میں کیا کرے پچاس وقت کی نماز پڑھے جماعت کے ساتھ پورے خاندان والوں کو لے کر کے جا کر کے ہر جمعہ کو جا کر کے قبرستان کی زیارت کرے ظاہر بات اس کا یہ عمل غلط ہوگا کیونکہ ہمارا نبی ثابت نہیں ہے اور ہمارے نبی نہیں کیا ہے اس کا نہ کرنا ہمارے لیے سنت ہے اس کا نہ کرنا ہمارے لیے سنت ہے لہذا یہ جو باتیں کی جاتی ہے کہ رات کو جا کر کے لوگ پوری رات نمازیں پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری قسمتیں لکھی جاتی ہیں لوگوں کی عمروں کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور اس طریقے سے یہ عجر ملتا ہے اور قبرستان کی زیاد کرنے کے لیے جاتی ہیں عورتیں بھی جاتی ہیں جبکہ شریعت نے عورتوں کو قبرستان کی زیاد کرنے سے منع کر دیا ہے پوری رات جا کر کے میرے بھائیوں قبرستان کے اندر گزارتی ہیں اور معاملہ تو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان علاقے میں رہتے ہیں اگر آپ نے دن کے اندر آپ نے سفر نہیں کیا یا کہیں آپ کو جانا اگر آپ دن میں نہیں گئے اگر سورج غروب ہو گیا سورج غروب ہونے کے بعد اگر نکلنا چاہیں تو اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتے ہیں اتنا رش ہوتا ہے اتنی بھیڑ ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ انسان نکل نہیں سکتا شب قدر آتی ہے کتنی عظمت والی رات ہے لوگ راتوں کو نہیں جاتے پتہ بھی نہیں چلتا لوگوں کو شب قدر آ گئی ہے لیکن یہ شب برات جس کا کوئی ثبوت نہیں اسلام کے اندر حدیثوں کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے اللہ کے رسول کی سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے خلفۂ راضی کی سنتوں سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ بات بھی یاد کر دینے والی بدات ہے لوگ اس کا اتنا اہتمام کرتے ہیں شیطان نے کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے کس قدر لوگوں کو بدات کے اندر لگا دیا ہے لہذا میرے بھائیوں اس رات کا جاگنا یہ حرام ہے اس رات کا خصوصی روزہ رکھنا یہ بھی صحیح نہیں حرام ہے کیونکہ ہمارے نبی نے جو ہے یہ شابان کی پندرہ تاریخ کا روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا ہے لہذا جو لوگ روزہ رکھتے ہیں رات بھر جاگتے ہیں دن میں روزہ رکھتے ہیں یہ رمضان کی خصوصیت ہے کہ انسان رات بھر جا کر کے دن میں روزہ رکھ سکتا ہے باقی اگر اور دن ہیں تو ماں نبی نے فرمایا بنا فرمایا ہے کہ تم رات بھر جاگو اور جا کر کے کل صبح کے اندر روزہ رکھو اس سے ہمارے نبی نے بنا فرمایا لہذا یہ عمل بالکل جائز نہیں ہے ہمارے نبی کی سنت کے خلاف ہے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے ملک کے اندر لوگ باقاعدہ دھوم دھام سے مناتے ہیں ہمیں چاہیے کہ انہیں آگاہ کریں انہیں بتائیں انہیں حق بات نہیں پہنچتی ہے صحیح بات ان تک لوگوں تک نہیں پہنچتی ہے اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے آپ کے گردن میں ہماری یہ بات امانت ہے یہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی بات یہ امانت ہے آپ کے گردن میں کیا ہماری اس بات کو لوگوں تک پہنچائے ہمارے نبی نے خطبہ دیا تھا حضرت کے موقع پر فرمایا تھا فل شاہد الغائب امین جو تم میں حاضر ہیں وہ غائب کے لوگوں تک پہنچا دے لہٰذا یہ میرے بھائیوں یہ دین اسلام کے اندر لہٰذا اس بات کو پہنچانا یہ ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے ہم اپنے آپ کو اپنے اہل ویال کو خاندان والوں کو دوست اور آپ کو بتائیں کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سب کے سب دین کے اندر بدعت اور خرافات ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ابراہین ہمیں بدعت سے محفوظ رکھے اللہ البراہین ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے اللہ ابراہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف رکھے ہمارے دلوں میں اللہ ابراہین صحابہ کی محبت کو پیدا رہے اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے اللہ تعالی ہمیں شرک سے محفوظ رکھے ہر طرح کی بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین بارک اللہ علیہ القم فرقان عظیم و نافان ویاکم یاقم بلاۃ ذکل حکیم ان تعالی جواب الکریم ملک الرحیم رب العالمین وسلام تو رسول الامین رسور محمد